جب بندے اپنے جیسے ایک شخص کی اطاعت میں آ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ید اللہ ہی اللہ بھی اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر رکھ دیتا ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جماعت وہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ اپنی رائے اپنا مشورہ اپنے مزاج چھوڑ کے ایک کی اطاعت میں آ گئے وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلا گیا اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر آ گیا اب ہوائیں بھی ساتھ دیں گی پانی بھی ساتھ دے گا پہاڑ بھی ساتھ دیں گے فرشتے بھی ساتھ دیں گے اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ آ گیا اللہ کی تائید آ گئی جب اللہ کی تائید آ گئی تو جو اللہ کے غلام ہیں وہ خود بخود مسخر ہو جائیں گے ابو بکر صدیق کہاں پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے سلمان فارسی کہاں پیدا ہوئے بلال حبشی کہاں پیدا ہوئے یہ مختلف علاقوں سے آتے گئے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے گئے اور پھر انصار مدینہ مدینہ سے آئے انہوں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ان میں کوئی زیادہ غصے والا تھا کوئی ٹھنڈے مزاج والا تھا کوئی ذرا مال کو پسند کرنے کرنے والا تھا کوئی مال سے نفرت کرنے والا تھا کسی کو شادیاں پسند تھی کسی کو عبادت پسند تھی کسی کے دماغ کے اندر بہت زیادہ عروج تھا اور کسی کے دماغ میں خلوت پسندی تھی یہ مختلف مزاجوں والے تھے ان کے لہجے مختلف تھے ان کی زبانیں مختلف تھیں ان کی شکلیں مختلف تھیں پھر ان کی بیویاں آتی گئیں ان کی بہنیں بیٹیاں آتی گئیں وہ بھی الگ مزاج والی تھی کہیں حضرت صفیہ جیسی بہت بہادر خواتین تھی اور کہیں حضرت سودا جیسی گوشہ نشین عورتیں تھیں یہ سارے آپ چلے گئے مگر انہوں نے اپنی رائے اور مشورہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا جب ان کے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر پڑھے اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ بھی آ چکا ہے اب حالت یہ تھی اگر اللہ کے نبی انہیں کہتے کہ تمہیں لڑنے کے لیے نکلنا ہے ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو تب بھی یہ نکلتے تھے کما اخراج کا ربو کا ممبئی کا بل فریق من رے ہو نہیں نکلنا چاہتے مگر نبی نے کہا نکلنا پڑے گا نکل کھڑے ہوئے کہیں لڑنا چاہتے ہیں نبی نے کہا نہیں لڑنا تو پیچھے ہٹ گئے کہیں نہیں لڑنا چاہتے نبی نے کہا لڑنا ہے تو آگے بڑھ گئے کہیں غصہ کرنا چاہتے تھے نبی نے کہا نرمی کرو وہاں نرمی کر بیٹھے اور کہیں اب نرمی کرنا چاہتے تھے نبی نے کہا غصہ کرو وہاں غصہ کر بیٹھے جب نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا اپنے مزاج چھوڑ دیے اپنے نظریے چھوڑ دیے اپنے اعتقاد چھوڑ دیے اپنی صلاحیتیں چھوڑ دی ساری صلاحیتیں نبی کے ہاتھوں میں دے دی ہے اب ایک جماعت بن چکی ہے روم بھی ٹوٹ گیا فارس بھی ٹوٹ گیا کسرا بھی ٹوٹ گیا کیسر بھی ٹوٹ گیا دریاؤں نے بھی رستے چھوڑ دیے پہاڑ بھی ہٹ گئے اور حیوانات نے بھی سر اپنے سامنے جھکا کے رکھ دیے